سخر بن جویریہ نے ہمیں نافع سے حدیث سنائی کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خام میں خود کو دیکھا کہ میں ایک مسواک سے دان صاف کر رہا ہوں اس وقت دو آدمیوں نے مسواک حاصل کرنے کے لیے میری توجہ اپنی طرف مبزول کروائی ان میں ایک دوسرے سے بڑا تھا میں نے وہ مسواک چھوٹے کو دے دی پھر مجھ سے کہا گیا بڑے کو دیں تو میں نے وہ بڑے کو دی صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو تینتیس